ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے متعلق بیان کرتی ہیں کہ یہ پہلے عبید اللہ بن جہش کی زوجیت میں تھیں اور وہ حبشہ جا کر فوت ہو گیا تو نجاشی نے ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی اور اپنی طرف سے ان کو چار ہزار درم مہر ادا کیا پھر انہیں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا امام ابو تبود رحمہ اللہ وضاحت فرماتے ہیں کہ شرحبیل بن حسنہ میں حسنہ ان کی والدہ کا نام ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سات